بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس گفتگو میں نواقض اسلام کے موضوع پر بات کی جائے گی کہ وہ کون سے امور ہیں جو ایک انسان کے کلمہ کو اس کے عہد کو باطل کر دیتے ہیں اور اس کو ملت اسلام سے نکال کر نکال کر ملت کفر کی صف میں جا کھڑا کرتے ہیں ہمارے دین اسلام نے ہمیں کچھ ایسی خطرناک ترین باتوں کی نشاندہی کر کے دی ہے جو ایمان کو بالکل زائل کر دیتی ہیں علماء عقیدہ کی اصطلاح میں ان باتوں کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے یعنی وہ باتیں جو آدمی کے اسلام کو توڑ دیتی ہیں اور تب آدمی پر پھر سے اسلام میں داخل ہونا ضروری ٹھہرتا ہے نواقض اسلام وہ خطرناک امور ہیں جو آدمی کا پڑا ہوا کلمہ اس کے حق میں ساکت الاعتبار ٹھہرا دیں کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو بات کہی گئی تھی نواقض اسلام کا مرتکب ہو کر آدمی اس بات کو توڑ دیتا ہے تب وہ سب فوائد جو اس کو کلمہ کو ہونے کے ناطے حاصل ہوتے ہیں اس کے حق میں موقوف ٹھہرتے ہیں ایسے شخص پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کلمہ کو ساخت کر دینے والے اس عمل یا رویے سے طائب ہو اور سرے سے کلمہ کی شہادت دے اسلام دراصل ایک عہد اور ایک میساک ہے اعمال سے بھی پہلے خدا کے ہاں انسان کا یہ عہد نامہ یعنی ایگریمنٹ دیکھا جاتا ہے آدمی کا یہ عہد اور یہ میساک سلامت ہو تو عبادت گزاروں میں اس کا کھاتا باقی رہ جاتا ہے اور وہ کوئی نیکی کرے تو اس کے قبول ہونے اور بخشش کی درخواست کرے تو اس کے سنے جانے کا امکان اللہ کے ہاں ضرور برقرار رہتا ہے البتہ یہ عہد نامہ اگر اس کے یہاں نہ پایا گیا ہو یا نواقض اسلام کو مرتکب ہو جانے کے باعث اس کا یہ عہد نامہ لادم ٹھہرا گیا ٹھہر گیا ہو تو آدمی کے نئے کمال کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں جب تک کہ وہ تمہارا کلمہ پڑھ کر خدا کے ہاں اپنا کھاتا نہ کھلوائے غرض مال سے پہلے اسلام میں آدمی کا عہد نامہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کا اقرار شہادتین ویلڈ یعنی قائم ہے یا نہیں یہ عہد نامہ کامل حالت میں ہو تو پھر کیا ہی بات ہے ناقص حالت میں ہو تو بھی کچھ نہ کچھ کام دیتا ہے اسلام ایک فاسق فاجر شخص مانند چوری چور و زانی وغیرہ کے اقرار شہادتین بھی منسوخ برحال نہیں ہوتا یوں قیامت کے روز اس کی بخشش کا سوال خارج از امکان نہیں ٹھہرتا کیونکہ اصول اہل سنت کی روح سے آدمی کا فضق اور فجور اس کی ایمان اقرار شہادتین میں ایک بہت بڑا نقص لے آنے کا سبب ضرور بنتا ہے مگر اس کو بالکل یہاں ختم کر دینے کا سبب نہیں بس اگر کسی کا عہد نامہ عہد ایمان نہ کہ ذالت میں بھی باقی ہے تو کچھ نہ کچھ اور کسی نہ کسی مرحلہ پر وہ اس کو فائدہ ضرور دے گا البتہ سب سے زیادہ بد نصیب اور سب سے زیادہ بڑھ کر خطرے میں وہ شخص ہے جس نے دنیا اس حالت میں چھوڑی کہ وہ اپنی شہادت لا الہ الا اللہ کو ہی توڑ بیٹھا تھا نواقض اسلام وہ خطرناک باتیں ہیں جو آدمی کی شہادت لاََ اللہ کو توڑ دیتی ہیں اور اس کا اعتبار آخری حد تک ختم کر دیتی ہیں انسان کے سب سے قیمتی متا یہی شہادت لا الا اللہ ہے فسق اور فجور کے اعمال اس میں نقص لانے کا باعث بنتے ہیں البتہ نواقض اسلام اس کو بالکل یہاں ختم کر دیتے ہیں اس خوش نصیب کے تو کیا ہی کہنے جو یہاں سے ایک کامل حالت میں یہ شہادت ساتھ لے کر اگلے جہاں گیا البتہ ناقص حالت میں بھی ہوئی تو قبر اور حشر کے بہت سے مرحلوں میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرامت برحال ہوگی جہنم سے نکل آنا کوئی معمولی بات تو نہیں چونکہ انسان کے سب سے قیمتی متاع یہی ہے اس لیے ہر آدمی کو اپنا یہ نامہ بہترین اور درست ترین حالت میں رکھنا ہوتا ہے اور ان باتوں سے خبردار رہنا ہوتا ہے جو اس کے نامہ کو داغدار کر دیں تاہم اس سے بھی بڑھ کر اس کے ڈرنے اور خبردار رہنے کی وہ باتیں ہیں جو اس کے عہد نامے کے داغدار ہی نہیں سرے سے کل عدم کر دیں نواخذ اسلام گناہوں کی وہ خاص قسم ہے جو آدمی کے قرار شہادت کو کل عدم کر دینے کا موجب ہوں یعنی جن کے ہوتے ہوئے آدمی کا دعوی اسلام ہی غیر متبر ٹھہرے اب آپ خود ہی غور فرمائیے آدمی کا دعوی اسلام ہی خدا کے ہاں در خور اعتنا نہ ہو تو اس کے اعمال کی قابل قبول ہونے کی نوبت کیوں کرا سکتی ہے بس جہاں ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے وہ کام جو محض گناہ یا فسق و فجور کے لاتے ہیں اس کے حق میں کس قدر مہلک ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اس پر یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے وہ امور جو موجب کفر و ارتداد ہیں جو کہ سب نیکیوں پر پانی پھیر کر رکھ دینے والے ہیں اس کے حق میں کس قدر تباکن ہیں اسلام سب سے پہلے ایک عہد ایک اقرار ایک شہادت اور ایک حلف نامہ ہے اس عہد کے دم سے اس کی رکنیت امت رکنیت امت کے اندر باقی رہتی ہے اسی شہادت کی بدولت اس کے نئے کمال کو شرف قبولیت بخشا جاتا ہے اسی رشتہ بندگی کے واسطے سے بخشش کی دعائیں اور التجائیں سنی جاتی ہیں اور اسی تعلق کے وسیلے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اس پر سب کے سب امال کا دار و مدار ہے اس سے بڑھ کر آدمی کے پریشان ہونے کی بات ہے تو وہ یہی کہ اللہ کے ساتھ اس کا یہ عہد ہر قسم کے داغ دبے سے محفوظ رہے اور ان چیزوں سے تو خاص طور پر بچا کر رکھا جائے جو کسی وقت اس کا کام ہی تمام کر جائیں یقیناً کچھ باتیں ایسی ہیں جو آدمی کے اس عہد کو عیب دار کر دینے کا موجب ہوں جو کہ عام قبائر ہیں لیکن کچھ باتیں بلا شک و شبہ ایسی ہیں جو اس عہد کو وجود ہی سے ختم کر کے رکھ دیں اور جن کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے ظاہر ہے جتنی کوئی چیز خطرناک ہے اتنا ہی اس سے بچ کر رہنا ضروری ہے اگر ایسا ہے آدمی سوچ سکتا ہے کہ نواقض اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جس سے وہ ساری زندگی خبردار اور چکنا رہے آدمی کا عہد اسلام خراب اور داغدار ہو جانا بھی اس کو برداشت نہ ہونا چاہیے کجا یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس کے باعث وہ اپنی یہ متاثرے سے کھو بیٹھے علماء عقیدہ میں بتاتے ہیں عام کبیرہ گناہوں سے مومن کا یہ کھاتا خراب اور داغدار ضرور ہوتا ہے تاہم کال آدم نہیں عام کبیرہ گناہوں کا رسیہ شخص فاسق کہلاتا ہے فاسق شخص ملت کی صفوں میں پایا جانے والا فاسد عنصر ہے پھر بھی وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا زنا چوری ڈکیتی قتل و بدیانتی وغیرہ ایسے گناہ کبیرہ ہیں یعنی دین اسلام کی روح سے یہ بڑے بڑے پاپ ہیں ان کے ارتکاب سے آدمی کا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ عہد جسے اسلام یا ایمان کہا جاتا ہے ناقص اور کمزور ہو جاتا ہے البتہ ٹوٹتا نہیں غرض زنا چوری جھوٹ بدیانتی ایسے دیگر کبیرہ گناہ سرزد ہونے کے باوجود آدمی مسلمان برحل رہتا ہے شریعت کی اصطلاح میں ایسے شخص کو فاسق یا فاجر کہا جائے گا جو کہ مسلمان ہونے کا ایک نہایت ناقص درجہ ہے ایسے افعال سے آدمی عذاب خدا بندی کی وحید میں ضرور آ جاتا ہے جو کہ ہے تو ایک نہایت خطرناک بات کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کا عذاب سنا ایک بے حد خوفناک اور روح فرسا روح فرسا بات ہے تاہم یہ وعید کا وہ دائرہ ہے کہ اللہ چاہے تو اپنی مرضی سے آدمی کا وہ گناہ معاف کر دے یا پھر دنیا کی کسی مصیبت یا آخرت کی کسی سختی کے عوض یا گناہوں کے مقابلے میں نیکیوں کا پڑلہ باری نکل آنے کے باعث یا اپنے کسی نیک بندے کی شفاہت کی نتیجے میں یا دوزق میں کچھ وقتی سزا دے دینے کے بعد اس گناہ کے انجام سے آدمی کی کی خلاصی کرا دے غرض یہ امکان باقی ہے کہ کسی نہ کسی وقت وہ اللہ کی ابدی رحمت کا مستحق ہو جائے لیکن صاحب و اسلام گناہوں کی وہ خطرناک قسم ہے جو زنا سے بھی سنگین ہے اور چوری سے بھی جو قتل سے بھی بڑھ کر ہے جو رشوت سے بھی بڑھ کر جو گناہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے اور جو رشوت سے بھی نواقض اسلام قبائر کی وہ قسم ہے جو شرابی ہونے سے بھی سنگین تر ہے اور قاتل اور ڈکیت ہونے سے بھی راشی کرپٹ اور سود خور یا بتا خور ہونے سے بھی نواقض اسلام کچھ ایسے گنونا قبائر ہیں جو کفر اور شرک کے باب سے ہیں جن کے ارتکاب سے آدمی کا اللہ کے ساتھ کیا ہوا بندگی اور عبادت کا وہ عہد جسے اسلام کہا جاتا ہے سرے سے کل عدم ہو جاتا ہے یہ گناہوں کی وہ قسم ہے جس کو اللہ معاف کرتا ہی نہیں اللہ یہ کہ آدمی نے زندگی زندگی اللہ سے اس کی معافی مانگ لی ہو اور اس سے تائب ہو گیا ہو آدمی نے جانتے بوجھتے ہوئے نواقض اسلام کی قبیل کا کوئی گناہ کر لیا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی ہو تو دوزک سے نکلنے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے ایسے آدمی کی نیک نیکیوں اور برائیوں کو ترازوں کے پلوں میں ڈال کر تولنے اور جانچنے کی نوبت ہی نہیں آتی نواقز اسلام کے ہوتے ہوئے کسی نے کہ نیکی کے تلنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی نواقز اسلام اس مصیبت کا نام ہے جو انسان کی سب سے بڑی نیکی یعنی ایمان یا توحید کو کلادم کر چکی ہوتی ہے پھر کسی اور نیکی کے باقی رہنے کا کیا امکان نیکیوں کی برائیوں پر باری پڑھنے کی نوبت اسی شخص میں کے حق میں آئے گی جس کا دامن خواہ کیسا ہی برائیوں سے پر کیوں نہ ہو البتہ نواقض اسلام ایسی کسی برائی سے اس کا دامن برحل پاک ہو مختصر یہ قیام کو باہر سے انسان کا عہد بندگی عید ہو جاتا ہے البتہ اس عبدار حالت میں بھی اس کا یہ عہد باقی عہد بندگی باقی ضرور رہتا ہے تاہم نواقض اسلام وہ قبائر ہیں جن کے ارتکاب سے یہ عہد سرے سے ٹوٹ جاتا ہے یعنی باقی ہی نہیں رہتا تب آدمی کا نماز پڑھنا اس کا روزے رکھنا اس کی حج کرنا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کا جہاد کرنا اس کی صدقہ و خیرات کرنا صدقہ و خیرات کرنا اس کی آخرت کے لیے فائدہ مند رہتا ہے اور نہ ہی اور نہ ہی کوئی اور عمل اس کے آخرت کے لیے فائدہ مند رہتا ہے جب تک کہ آدمی کا اللہ کے ساتھ وہ عہد ہی از سر نو بحال نہ ہو جائے جس کو اصطلاح شہادتین کہا جاتا ہے غرض اعظمی آدمی نواقض اسلام کے دائرے میں آنے والی کسی بات یا کسی رویے اور تیرے کا مرتکب ہو تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس عہد کی از سر نو تجدید کرے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی از سر نو شہادت دے پس نواقض اسلام ایسے ہی کچھ سنگین اور خطرناک اقوال اعمال اور رویوں کا نام ہے جو انفرادی طور پر بھی سرزد ہوتے ہیں جو ملت کے اجتماعی معاملات سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو انسان کی کلمہ گوہی کا اعتبار ختم کر کے رکھ دیں اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کیسے خطرناک اقوال افعال اور رویوں سے آگاہ و متنوع رہنا انسان پر کس قدر لازم ہے خصوصاً آج جبکہ معاشروں میں جالت عام ہے فتنوں اور گمراہیوں کا دور دورہ ہے سنگین قسم کے انعرافات کی آندیاں اور جکھڑ پورے زور کے ساتھ چل رہے ہیں حق غربت اور اجنبیت کا شکار ہے اور اس اسلام کے نام پر ازہارہ ہاں قسم کی تعریفات اور جیل سازیاں دیکھنے کو ملی ہیں بس آج تو سب سے بڑھ کر ضروری ہوگا کہ آدمی کو نواقض اسلام معلوم ہوں بلکہ ضروری ہوگا کہ آدمی اپنے عزیزوں دوستوں اور اپنی قوم کے لوگوں میں ان خطرناک امور سے متعلق شعور عام کرے